من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام ہندوستان ابھی کچھ ہی گھنٹوں بعد اپنی آزادی کی سالگرہ منانے جا رہا ہے جگہ جگہ آزادی سے متعلق جلسے ہوں گے پرچم کشائی ہوگی اور ملک اپنی فوجی طاقت اپنی علمی صلاحیت اور اپنے خزانوں کی نمائش کرے گا کافی سالوں سے مسلمان اغیار کی تخلیق کیا کرتے تھے جلسے وہ کرتے ہاتھ پیچھے یہ بامتے تھے جھنڈا وہ لہراتے تھے اور اس کی اتباع مسلمان کیا کرتے تھے الحمد للہ الحمدللہ الحمد للہ فرزندان دارلوم دیوبند اور مجاہدان آزادی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کے شاگردوں نے کچھ سالوں سے سارے ہندوستان کے اندر یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کے موقع پر جگہ جگہ جلسے کیے اور یہ ثابت کیا کہ ہندوستان کو آزادی صرف مسلمانوں نے دلائی جملہ آپ غور سے سنیں کافروں نے جنگ آزادی لڑی اور مسلمانوں نے بھی حصہ لیا یہ کہا جاتا تھا انہوں نے تاریخ ایسے بنائی ایسے مرتب کی لیکن صدق بیانی اور سچائی سے صداقت سے کام لیتے ہوئے ہمارے علماء کرام نے فرمایا اگر شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نہ ہوتا اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے ریشمی رومال نہ ہوتی اگر انار کے درخت کے نیچے پڑھانے والا محمود اور پڑھنے والا محمود دو محمود نہ ہوتے اگر حاجی امداد اللہ مہاجر وکی رحمت اللہ علیہ صاف ستھرا توحید پر مبنی خانخواہی نظام نہ چلاتے میرے اللہ کی قسم نہ ہم یہاں جمعہ میں بیٹھتے نہ ٹوپیاں نظر آتی نہ داڑیاں اس تاریخ کو اجاگر کیا ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگان دین نے سال گزشتہ ٹھیک پندرہ اگست کے موقع پر قدوس صاحب عیدگاہ میں ہمارے استاد محترم صدر جمیت علماء ہند استاد حدیث دارالعلوم دیومن جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکات عالیہ نے ایسی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو پیش کیا میڈیا پولیس والے اغیار جو مہمان آئے تھے اپنی انگلیاں دانتوں پر چبانے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی مسلمانوں کی اتنی قربانیاں اور ہمیں تاریکی میں رکھا گیا اور ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں جہاد ہے دنیا کے کسی قوم کے پاس جہاد نہیں جہاد میں جانے والا جیتتا ہے تو غازی بنتا ہے جہاد میں مرنے والا مرتا ہے تو شہید بنتا ہے جہاد میں مال لٹاتا ہے جنت میں عمارتوں کو بلڈنگوں کو اثاثے کو جمع کرتا ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہے جیتتا ہے تو کافروں کا مال ہاتھ لگ کر مالدار بنتا ہے مال غنیمت اس کے ہاتھ آتی ہر حال میں مجاہد نفے ہی میں نفا ہی نفا میں ہے اسی لیے حدیث پاک میں سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا وزروت و سینانی ہی جہاد اسلام کی جو شناخت ہے اسلام کی جو پہچان ہے تمام جانوروں کی پیٹ آپ دیکھیں ایک سا ہے ہاتھی اس کی پیٹ لیول ہے گھوڑا ہے گدھا ہے خچر ہے شیر ہے ہر کسی کی پیٹ پر انسان سوار ہو سکتا ہے لیکن اونٹ ہے اس کی شناخت ایک ابھرا ہوا پہاڑ کی طرح ایک حصہ ہے جس کو کوہان کہتے ہیں یہ اونٹ کا ابھرا ہوا گوشت کا پہاڑ نما حصہ جس کو کوہان کہتے ہیں یہ اونٹ کی علامت ہے اور یہ اونٹ کی شناخت ہے زیبرا بھی اونٹ کی طرح نظر آتا ہے لیکن اسے کوہان نہیں ہے کلمہ ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پیشانی پر گٹا رکھتے ہیں رمضان میں روزے رکھتے ہیں عمرے کو جاتے ہیں حج بیت اللہ کو جاتے ہیں لیکن حدیث پاک میں کہا گیا وزیر وطو سینانی ہی جہاد کہ ہر مسلمان میں جب تک جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی پہچان نہیں ہوگی یہ پہچان ہے مسلمان کی اور یہ جذبہ جہاد دنیا کے کسی قوم میں دنیا کے کسی مذہب میں اور دنیا کے کسی فرقے میں نہیں پایا جاتا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اگر شہید ہوئے تو اسلام کا وہ درس جہاد تھا شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ فتوا تھا وہ حدیث پاک کی بشارتیں تھی کہ جن میں ایک شہید کے لیے جو مقام جو مرتبہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا تھا یہ بات مد نظر تھی حضرت تی سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان علماء جن کو شہید کر دیا گیا اس ملک کی آزادی کے خاطر ان کے سامنے وہ روایتیں تھیں وہ فضیلتیں تھیں جن کو کلام پاک میں بتایا گیا اور سربر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا آج میں آپ کے سامنے ایک عجیب و غریب حقیقت بیان کرنے جا رہا ہوں اور تاریخ کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کے دلائل میں کسی سے بھی پوچھیں آپ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ایک تو یہ عنوان جس کو ہم لے کر بیٹھے ہیں اس کو ختم کرنا اور پورے عالم کے اندر خنزیری وقار کا واویلا جو میڈیا نے مچا رکھا ہے اس کا قدرتی اصل سبب کیا ہے یہ سوائن فلو کیوں آتی ہے قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے حدیث میں ہر چیز کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے بیان اس کو بھی کرنا ہے اور رمضان المبارک پورے اعداد اجلال اور اکرام کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ پگن ہے انقریب یہ معزز یہ محترم یہ مکرم مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے ہمیں اس کی استقبال کی تیاری بھی کرنی ہے اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم مشرق اور ہندو نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں رمضان اور غیر رمضان سب برابر ہو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی چابک دستی کے ساتھ آپ آج کے بیان کو ملاحظہ فرمائیں کوئی کڑی اگر چھوٹ جائے گی اگلی بات سمجھنے میں دشواری ہوگی سب سے پہلی بات جو آج میں یہ عنوان لیے بیٹھا ہوں آپ اس کو سن کر پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی لیکن جب آپ دلائل سنیں گے آنکھوں سے دیکھیں گے حقائق معلوم کریں گے تو پھر وہ اکابرین اور وہ بزرگان دین جن کی فراست کی نگاہ اس مقام تک پہنچی آپ ہاتھ اٹھا کر دل سے بارگاہ رب العزت میں ان کے حق میں دعا کریں گے کیا ہے بات حقیقت یہ ہے کہ آپ اس بات کی تبلیغ کریں اس بات کے چرچے کریں اور اس بات کو کائنات کے چپے چپے میں پھیلائیں دیکھیے مریض کو مرض کا احساس اگر ہو جاتا ہے تو مریض اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے میں ضرورت سے زیادہ موٹا ہو گیا ضرورت سے زیادہ موٹا ہونا موٹاپا بیماری لوگوں نے آ کر مجھ سے کہا حضرت یہ اچھی چیز نہیں یہ بی پی پیدا کرتا ہے شوگر پیدا کرتا ہے کولیسٹرال پیدا کرتا ہے ہارٹ کی بیماری آئے گی چند دنوں میں آپ چل نہیں پائیں گے پھر نہیں پائیں گے میں نے لوگوں کی بات کو ٹکرا دیا اور میں نے کہا گوشت اچھی چیز ہے خون اچھی چیز ہے اور یہ جسم کا موٹاپا یہ اچھی چیز ہے تو میں موت تک اس کا علاج نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا اسی طریقے سے ملک کے مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے اور کچھ علماء اور کچھ سیکولر ذہنیت کے لوگ اور کچھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے دہشت زدہ اور ڈسے ہوئے اب تک یہ اعلان لوگوں کی زبان میں زبان ملا کر بطور مجبوری کے یہ اعلان کرتے آئے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو چکا ہے ایک ننگی ایک کڑوی اور ایک سچی حقیقت پر مبنی میں آپ کے سامنے سچائی پیش کروں گا اور حلفیہ طور پر طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے پہلے یہ سمجھیے کہ آزاد کہتے کس کو ہیں اور قید کس کو کہتے ہیں آپ اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات نہ لائیں بھائی نماز کا بیان کیجیے استقبال رمضان کا یہ آزادی کو لے کر کیا بیٹھ گئے ہیں اس آزادی میں اگر مذہب کا دخل نہ ہوتا تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند کی چٹائی بن گئے ہوتے جلیانہ والا باغ کے اندر ہمارے علماء کرام کو خنزیروں کے چمڑوں میں بھر کر آپ کے اندر سلگایا نہ جاتا دلی سے لے کر میرٹھ تک ہر درخت پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکتی انڈمان نکوبار کے سیاہ اور کالے پانی میں یا عالم نہ جاتا تجھ سے زیادہ عقل اس ان علماء کو تھی تجھ سے زیادہ سمجھ ان بزرگان دین کو تھی آخرت کا خوف اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے بارے میں خوف اللہ کے سلسلے میں ہم سے زیادہ یہ لوگ رکھا کرتے تھے اگر مذہب سے تعلق نہ ہوتا قرآن و حدیث سے تعلق نہ ہوتا آخرت سے تعلق نہ ہوتا یہ نورانی قاعدہ پڑھانے میں اپنی آفیت سمجھتے اپنے درس و تدریس میں اپنی آفیت سمجھتے یہ خاکوں پر بیٹھنے والے یہ بوریا نشین یہ پیون لگے کپڑے پہننے والے علماء کو کیا ضرورت تھی کہ وقت کے جاویر فرعون انگریز سے ٹکر لینے کی اس لیے ذہن میں یہ بات نہ رکھیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے جیسے نماز دین ہے روزہ دین ہے کلام پاک دین ہے اور حج بیت اللہ عمرہ دین ہے داڑھی دین ہے ذکر اللہ اور درود پاک دین ہے انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ جو نعمت ہے نعمت آزادی یہ بھی دین ہے اگر یہ دین نہ ہوتا تو حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں نہ جاتے اگر یہ دین نہ ہوتا حضرت شیخ الاسلام اپنے استاد محترم پیر و مرشد کے ساتھ جیل میں نہ جاتے اگر یہ دین نہ ہوتا حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ عدالت کے کٹہرے میں نہ کھڑے ہوتے اگر یہ دین نہ ہوتا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ غار میں جا کر انگریزوں سے چھپ کر پناہ نہ لیتے اگر یہ دین نہ ہوتا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لیگ کی حمایت نہ کرتے اگر یہ دین نہ ہوتا حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی حمایت نہ کرتے خالص دین ہے سب سے پہلے غلط فہمی کو نکالے یہ سیاستدانوں کا عنوان ہے ایم ایل اے ایم پیوں کا عنوان ہے منسٹروں کا آپ جمعہ کے بیان میں اس کو کیسے لے کر بیٹھ گئے میں نے کہا ہندوستان آزاد نہیں ہوا اگر ہم اس کو مان کر چلتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں پٹاخے پھوڑتے ہیں آج رات بارہ بجے کے بعد شیواجی نگر کی چوک میں جانا جس سیکولر کی شراب پیے ہوئے آکسفورڈ اور برطانیہ اور امریکہ کے ڈسے ہوئے زہریلے کتے جشن مناتے ہوئے ملیں گے پٹاخے پھوڑتے ہوئے ملیں گے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے ملیں گے انگریز اتنا بے وقوف تھا کہ پونے دو سو سال مسلمانوں نے جان کی قربانی دی مال کی قربانی دی مسلمان انیس سو سینتالیس میں میدان میں نہیں آئے مسلمان انیس سو نو میں اور انیس سو کے اوائل میں انہوں نے انگریز کی سازش کو پہچان لیا اس کے مکر اور اس کے قید اور اس کے فریب کو پہچان لیا تنے تنہا مسلمان سوا سو سال تک اکیلا نہ اس کے ساتھ کوئی ہندو شریف تھا نہ اس کے ساتھ کوئی عیسائی شریک تھا نہ کوئی جین مذہب کا نہ کوئی بدھ مذہب کا سوا سو سال تک تمے تنہا مسلمان انگریز سے لڑتا رہا انگریز سے بھیڑتا رہا اور ان کے تھانوں کو آگ لگاتا رہا ان کی ڈیوٹی اور ان کی ملازمت اختیار کرنے کو حرام قرار دیتا رہا حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تو لائر نے کہا حضرت جان بچانے کے لیے کہہ دیجئے کہ انگریزی پولیس میں انگریزی ملٹری کے اندر مسلمان داخل داخل ہو سکتا ہے بعد میں اپنا فیصلہ بدل لیجئے حضرت مولانا حسین احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سر پر میں یہ یہ امامہ نہیں کفن باندھ کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ انگریز کی ملٹری اور انڈیا کی پولیس کے اندر مسلمان کے داخلے کو میں کل بھی حرام کہتا تھا آج بھی حرام کہوں گا مرتے دم تک حرام کہوں گا اور مجھے شہید کر دیا جائے تو میرے خون کے قطرے قطرے میں انگریز کی نفرت آپ کو محسوس ہوگی مجھے معلوم ہے کہ اس فتوے کے نتیجے میں مجھے مجھے قتل کر دیا جائے گا کوئی پرواہ نہیں ہے مر جاؤں گا لیکن یہ فتوا میں نہیں کروں گا یہ تھے مسلمان جنہوں نے تنہیں تنہا انگریزوں سے ٹکر لیتے رہے انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے انیس سو سینتالیس کے اندر اور اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سینتالیس تک ہمارے اکابرین نے ایک ایک ہندو نیتا کو پکڑا ان لوگوں کو انگریز ڈیوٹی دے رہا تھا یہ دیش کے قدار ہیں یہ دیش کے دشمن ہیں مدارس عربیہ کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے داڑی والوں کی طرف گور کر دیکھنے سے پہلے برقعے پر پابندی لگانے کی باتیں کرنے سے پہلے گاؤں کشی کو ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انگریز کے زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں برطانیہ کی میوزیم کے اندر جو تاریخ خود انگریزوں کے ہاتھوں اور کافروں اور مشرقوں کے مورخوں کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے اسے اٹھا کر دیکھیں یہ ڈیوٹیاں بجا لا رہے تھے ان میں کسی پنڈت نے کسی پادری کی یہ مجال نہیں تھی کہ حضرت مدنی کی طرح حضرت شیخ الہند کی طرح وہ کوئی فتوا صادر کرتا اے ہندو قوم ملٹری میں داخل نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کی ملازمت اختیار نہیں کرنا چاہیے یہ کسی کے باپ کی ہمت نہیں تھی مسلمانوں نے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین نے گاندھی جی جو افریقہ کے اندر لائری کا کورس کرنے گیا ہوا تھا ایل ایل بی کا کورس کرنے گیا ہوا تھا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ٹکٹ دے کر ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا مسلمانوں سے چندہ کروا کر وہاں سے افریقہ سے اسے بلوایا اور اس کا پرتقباق خیر مقدم کیا گاندھی جی نے ستیہ گرہ کو شروع کیا اور گاندھی جی کی پالیسی یہ تھی کہ پر امن تحریک چلائے یعنی کسی کو گالی نہ دے کسی کو قتل نہ کرے کسی تھانے پر حملہ نہ کرے اور کسی کا برا نہ چاہے اور پر امن تحریک ستیا گرا اس نے چلائی آپ اللہ کے لیے بتائیں کہ مسلمان لاکھوں کٹتے رہے عورتوں کی آبرو لٹتی رہی تھانوں کو آگ لگائی جاتی رہی فتوے صادر ہوتے رہے کہ انگریز کی ملٹری میں انگریز کی پولیس میں داخل ہونا مسلمان کا حرام ہے تو انگریز کا کچھ نہیں بگڑا کچھ بگڑا لڑائی جب ہوتی ہے میری اور آپ کی مارداڑ ہوتی ہے میں کچھ مکہ مارتا ہوں آپ کچھ مارتے ہیں مجھے کم لگی آپ کو زیادہ یا آپ کو زیادہ مجھے کم کچھ تو زخم ہونا چاہیے ہندوستان کے پولیس انکاؤنٹر کی طرح کہ ہمیشہ سامنے والا مرتا ہے پولیس کو خراج بھی نہیں آتی اور پولیس کے کبھی گولی بھی نہیں لگتی ہندوستان کے انکاؤنٹر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں حقائق اٹھا کر دیکھیں کہ صرف سامنے والا مرتا ہے پولیس کے زخم بھی نہیں آتا اور پولیس کے خراج بھی نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ جب جو ہے گاندھی اور جواہر لال نہرو اور شاستری یہ لوگ جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے انہوں نے کتنے انگریزوں کو مارا انہوں نے کتنے تھانوں کو جلایا اور انہوں نے کتنے ہندوستان کے اندر مسلط یہ گورے غاصب انگریز تھے ان کے ساتھ کتنے انہوں نے پرامن تحریک چلائی یعنی ہم پرامن کا مطلب کسی کو گالی نہیں دیں گے کسی کا برا نہیں چاہیں گے آپ نے تین بندر انگریز کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے ایک بندر کان پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک بندر آنکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک بندر منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے برا نہ سنو برا نہ کہو برا نہ دیکھو یہ فارمولا تھا گاندھی جی کا مجھے ایک منٹ کے لیے اگر ایک پیسے کی عقل بھی ہمارے پاس موجود ہو تو ایک بچے سے پوچھئے کہ جو انگریز اتنے قتل و غارت گیری کے بعد مسلمانوں نے انگریزوں کا سفایا کرنے کی کوشش کی ان پر یلغار کرتے تھے خود کار بم لے کر ان کی جماعتوں میں گھس جاتے تھے فوج میں داخلہ لے کر فوجیوں کو ختم کر دیتے تھے اسی لیے انتقام کی آگ میں جل کر بھن کر انہوں نے جلیانا والا باغ کی تاریخ کو دہرایا اور انہوں نے انڈمان نکوبار کے کالے پانی کی سزائیں مسلمانوں کو دی اور ایسی ایسی سزائیں دی ان سزا پانے والوں میں کیا کوئی ہندو بھی تھا کیا کوئی عیسائی بھی تھا کیا کوئی جین مذہب والا بھی تھا کیا کوئی بدھ مذہب والا بھی تھا اگر کوئی ہندو مر بھی گیا یا کوئی ہندو جیل میں بھی چلا گیا یہ آپسی انتخاب یا آپسی بدلے کی بھاؤنا اور آپسی کچھ لڑائی کے سلسلے میں طور پر میسور کے اندر ایک مسجد کے اندر خنزیر کی منڈی اور سور کا گھر ڈالنے کی وجہ سے فساد ہو گیا اب جب فساد ہوتا ہے تو سلگتے ہوئے فساد کے شولوں میں انسان دشمنوں کا انتخاب لینا شروع کر دیتا ہے ایک ڈرائیور اسلم کو مار دیا گیا حالانکہ اس فساد سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ تو چٹ فنڈ کا معاملہ تھا اس نے قرض لے رکھا تھا اور مانگنے جاتے تو وہ دیتا نہیں تھا لیکن اس وقت کرنے والوں نے قتل اس لیے کیا کہ اسلم کے قتل کو آٹو ڈرائیور کے قتل کو لوگ یہ سمجھیں کہ مسجد کے اندر جو دھڑ ڈالا گیا اس دھڑ کے ڈالنے کی وجہ سے ایک مسلمان کو کسی ہندو نے مار دیا یہی چیز ہوئی ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر لڑتا رہا لٹتا رہا پٹتا رہا مسلمان یہ آپسی انتقام میں کچھ زخم ہندوؤں کو بھی لگ گئے ایک ایک لفظ امانت کا ہے غور سے سننا اور ملک کے چپے چپے میں ان سب سچائیوں کو پہنچانا اور کچھ جیل کے اندر پہنچ گئے تو وقتی طور پر جذبات میں آ کر یا انتخاب کی بھاؤنا میں آ کر کیوں اس لیے کہ ہم لاکھوں جانے دے کر ہزاروں انگریزوں کو مار کر ان کے کارخانوں کو آگ لگا کر ان کی فوجیوں کو ننگا کر کر زمین میں گاڑ کر ہم نے ان کو نکلنے کے لیے کہا تو وہ نکلے نہیں اور گاندھی جی نے آ کر کہا ہم برا نہیں کہیں گے ہم برا نہیں سنیں گے ہم برا نہیں دیکھیں گے بھائیو بزرگ دوستو تم یہاں سے چلے جاؤ کانگریس تم دبا کر کر بھاتے یہ ممکن ہے ذرا سوچیں کیا انگریز صرف ہندوستان میں اکیلا تھا انگریز کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا یعنی اب یہاں بنگلور کے اندر دن ہے تو امریکہ میں رات ہے تو امریکہ میں جب دن ہوگا تو یہاں انڈیا کے اندر رات ہوگی سورج ہمیشہ رہتا ہے لیکن دنیا کبھی سورج کے سامنے آدھی دنیا رہتی ہے اور آدھی دنیا نہیں رہتی ہے انگریز کی حکومت جب تک سورج کی کرنیں زمین پر جہاں جہاں پڑ رہی تھی وہاں وہاں انگریز انگریز کی حکومت تھی تو ہم نے فتوا دیا ہم جانوں کی جانوں کے نظرانے کو پیش کیا ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا گیا ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر کر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا ایک ماں کے سامنے ایک بچے کو قطر کر اس ماں کو اس بچے کا گوشت کھانے پر مجبور کیا گیا ظلم ہم نے سیدا سہا ستم کو ہم نے سہا اور ہم نے لاکھ اور کروڑوں کوشش کی مانا نہیں گاندھی جی نے کہا ہم برا نہیں کہیں گے ہم برا نہیں سنیں گے ہم برا نہیں دیکھیں گے اور انگریز مان کر چلا گیا یہی وہ حقیقت ہے جس حقیقت کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں انگریز اس ہندوستان کے اندر جو چیز لینا تھا وہ لے لیا اور جو چیز دینا تھا وہ چیز دے چکا ایک عاشق اپنی معشوقہ سے محبت کرتا ہے ایک جو ہے مجنون اپنی لیلا سے محبت کرتا ہے لیکن عین شادی کے موقع پر معشوقہ اور لیلا غداری کر بیٹھتی ہے اور بے وفائی کرتی ہے تو اس کا عاشق انتقام لینا چاہتا ہے اور بدلہ لینا چاہتا ہے تو عاشق اپنا حلیہ بدل کر یا ایک اپنی شناخت بدل کر وہ لیلا اور معشوقہ کے مطالبات کو پورا کر دیتا ہے اور پورا کرنے کے بعد کسی طریقے سے اس کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے اور اپنا غلام بنا لیتا ہے غلام بنانے کا عاشق کا جو منصوبہ ہے ہے اور مجنون کا جو فیصلہ اس کے کے دو مقصد ہیں ایک لیلا حسن کو چھین لینا اس کے مال و دولت پر غضب غاصب ہو جانا اور اپنے قبضے میں کر لینا اور دوسرا اس کے وجود کو ختم کر دینا لیلا کے کہ تو نے میرے ساتھ غداری کی انگریز ہندوستان کے اندر آیا تو ہماری وہ مساجد اور ہمارے وہ مدارس عربیہ جن کے دیواروں پر سونے کے روس سے کلام پاک کو لکھا گیا تھا وہ ہندوستان جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا انگریز نے ان کے پروں کو کاٹ کر برطانیہ بھیج دیا اور یورپی ممالک کے اندر بھیج دیا یہاں سونے کے کلس ہمارے مغل بادشاہوں نے اور ہمارے نوابوں نے اور ہمارے مسلم راجاؤں نے جو تقریباً پونے دو سو سال تک یہاں ہندوستان کے اندر حکومت کی اور ایک بھی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ ہمارے حکمرانوں نے جو ہے لگایا ہمارے حکمران حتیٰ کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ برہمنوں کو اپنے اوقاف کی ملکیت سے وہ وظیفہ دیا کرتے تھے مندروں کی تعمیر کے لیے چرچوں اور گرودواروں کی تعمیر کے لیے انہوں نے وظیفوں کو جاری کیا ہوا تھا اخوت اور مساوات کا جیتا جاگتا نمونہ تھی ہمارے حکمران مسلم حکمران تو چنانچہ انہوں نے اس زمانے کے اندر قحط ساری کو دور کرنے کے لیے اپنی عوام کو انہوں نے نوکری پر لگایا عمارتوں کو بننے کے لیے قلعوں کو بننے کے لیے آپ لال قلعہ دیکھیں فتح پور سیکری دیکھیں تاج محل دیکھیں یہ سب اس لیے تھا کہ اس زمانے کے اندر قحط اور خشک سالی تھی دانے پانی کی کمی تھی اگر حکمران ان کو اناج دیتا غلہ دیتا تو یہ کاہل ہو جاتے یہ سست ہو جاتے اس لیے ان سے محنت مزدوری کروا کر بڑی بڑی عمارتیں آپ دیکھیں کہ لکھنؤ کے اندر بھول بھلیاں ہیں اور ہندوستان کے اندر اور ایشیا کی سرزمین کے اندر انہوں نے اپنی تاریخی کارناموں کا قطب مینار ہے اس کی مثال یہ نہیں دے سکتے عجیب و غریب قسم کا مینار انہوں نے تعمیر کیا مقصد یہ تھا کہ عوام اور ریا محنت مزدوری کرے اور حکومت کے خزانے سے ان کو اناج جاتا رہے اور غلہ جاتا رہے اپنے خون پسینے سے انہوں نے اس ملک کو سینچا یہاں باغات لگائے یہاں سبزیاں لگائی یہاں سڑکیں بنائے یہاں نہرو انہوں نے نہروں کا جال پھیلایا یہاں انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جنگل کے راستے تھے اور جہاں درندے حملہ کیا کرتے تھے انہوں نے پرامن راستے بنائے حتیٰ کہ انہوں نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنا دی انگریز آیا تو اس نے اس چڑیا کے پر کو کاٹا یہاں کے رس کو چوس لیا اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا کام یہ تھا کہ جیسے افغانستان کے اندر آپ دیکھیں پوچھیں کہ حکومت کس کی ہے برطانیہ کی امریکہ کی نہیں حامد کرزائی کی حامد کرزائی کون ہے افغانی ہے لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ حامد کرزائی کٹ پتلی ہے امریکہ کا امریکہ جو چاہتا ہے وہ افغانستان کے اندر ہوتا ہے ہے افغانی ہے الیکشن ہے انتخابات سب کچھ ہے جمہوریت کا نام ہے سیکولرزم کا نام ہے لیکن چلتی کس کی ہے امریکہ جو چاہتا ہے برطانیہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جب انگریز اس ملک میں اپنے اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا کیا مقصد تھا ایک مقصد یہ تھا کہ اس ملک کی سونے کی چڑیا کے پر کو اور اس کے پھل کے رس کو اس کے چھتے کے شہد کو وہ خالی کر لے تو اس نے خالی کر لیا ملک کو کنگال کر دیا ملک کو ویران کر دیا ملک کو فخر پاخے کے دہانے پر لگا دیا ملک کے اندر قحط سالی کو پیدا کر دیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ایک چور ایک بنگلے میں جاتا ہے تو عزت آبرو لوٹے گا یا ایک یہ وہاں مال و دولت پر ڈاکہ ڈالے گا اب مال و دولت لے لیا تو اب شام کے ڈنر کی فکر کیا اور صبح کے بریک فاسٹ کیا ہے اسے اب مال لے لیا تو وہ چلتا پھرے گا انگریز نے جب لوٹ لیا تو جب تک مسلمان لڑتے رہے اس کا لوٹ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو چنانچہ جب انیس سو سینتالیس تک اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انیس سو سینتالیس تک گاندھی جی کو لے کر جواہر لال جواہر لال نہرو کو لے کر اور شاستری کو لے کر ہمارے اکابرین نے یہ سوچ کر کہ انگریز بھاگ جائے گا تو ملک کے اندر امن ہوگا ملک کے اندر چین ہوگا ملک کی عدالتوں کے اندر صحیح فیصلے ہوں گے ظلم ختم ہو جائے گا ستم ختم ہو جائے گا چوری ڈکیتی ختم ہو جائے گی میرے اللہ کی قسم حضرت مدنی تخت تاج نہیں چاہ رہے تھے حضرت شیخ الہند حکومت نہیں چاہ رہے تھے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور ہمارے مجھے مجاہدان آزادی وہ ملک نہیں چاہ رہے تھے وہ فکریں ہماری کر رہے تھے کہ اس ملک کے اندر انگریز رہے گا تو ہماری تہذیب برباد ہو جائے گی ہمارا تمدن اجڑ جائے گا ماں اور بہنوں کی آبرو لٹ جائے گی اس لیے انہوں نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا اپنی بیویوں کو بیوہ کیا اپنے بچوں کو انہوں نے یتیم کیا اپنے مالوں کو لٹایا اور جیلوں کے اندر وہ وہ سزائیں کہ حیوان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا اور بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ایسی ایسی سزائیں انہوں نے قبول کی لیکن انگریز کے سامنے سر تسلیم انہوں نے خم نہیں کیا انیس سو سینتالیس کے بعد جب انگریز کا مقصد پورا ہو گیا انگریز جو مال لوٹتا تھا لوٹ لیا انگریز جو دولت لینا تھا وہ لے چکا گاندھی جی ایک نمبر کا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اور جواہر لال نہرو یہ جتنے کافر ہیں اور جتنے غیر مسلم ہیں قرآن نے خود کہہ دیا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین کہ کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا ان سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو دوستی کی امید نہیں تھی بلکہ وقتی طور پر ہندوستان کے اندر آزادی لانے کے لیے انگریزوں کی تہذیب انگریزوں کے تمدن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کے بچپن کے زمانے میں انگریزوں کی تہذیب اور انگریزوں کے کلچر کا یہ اثر تھا کہ مسلمان مسلمان کو سلام کرنا بھول چکا تھا اذان دور کی بات نماز دور کی بات مدارس عربیہ جو دلی کے گلی کوچوں کی زینت ہے اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ہر تیسرا گھر عربی مدرسہ تھا جہاں قرآن پڑھا پڑھایا جاتا تھا سنا سنایا جاتا تھا اور دلی کی کوئی گلی حافظ قرآن سے خالی نہیں تھی اور عالم اور مفتی سے خالی نہیں تھی چن چن کر اسپین کی طرح انگریز نے علماء کو شہید کیا حفاظ کا قتل عام کیا کلام پاک کے ذخیروں کو آگ لگایا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہماری راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ ہندو نہیں ہندو مقصد کا پجاری تھا ہندو چڑھتے سورج کو دیوتا مان کر اسے پوجا کرنے والا تھا اسے زمین دی وہ خاموش بیٹھ گیا اسے نوکری دی اسے وہ خاموش بیٹھ گیا اسے لقب دیا وہ خاموش بیٹھ گیا مسلمان نہ زمین سے مطمئن تھا مسلمان نہ دولت سے مطمئن تھا مسلمان نہ القاف سے مطمئن تھا تھا مسلمان کو صرف چاہیے تھی آزادی مسلمان کو صرف چاہیے تھی آزادی وہ آزادی کے لیے لڑتا گیا لڑتا گیا لڑتا گیا حتیٰ کہ اس سرزمین کے اندر مسلمانوں نے جو خون بہایا میں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کافروں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا جتنا ہم لوگ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگان دین کا خون بہا کافروں کا اغیار کا ہندو مذہب کا جین کا بدھ کا عیسائیوں کا اتنا جو ہے پسینہ بھی نہیں بہا اتنا ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی سوال یہ کہ اتنی قربانیوں پر نہ بھاگنے والا انگریز گاندھی جی ستیا گرا پر بھاگ گیا وہ اور گاندھی جی کی تقریر پر بھاشن پر اور امن کی تحریک پر کہ نہ برا کہو نہ برا سنو نہ برا دیکھو یہ کہنے سے بھاگ گیا نہیں انگریز ایار تھا انگریز مکار تھا انگریز چالباز تھا انگریز جو مذہب کا ماننے والا تھا آپ جانتے ہیں وہ عیسائی یا یہودی عیسائی بھی اہل کتاب اور یہودی بھی اہل کتاب فکہ نے بہت غور سے یہ بات سننا فقہ نے کتابوں کے اندر لکھا ہے مسلمان کا اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے یعنی عیسائی لڑکی سے یہودی لڑکی سے اس لیے کہ صاحب کتاب وہ بھی ہے اور صاحب کتاب ہم بھی ہے یہ اگر یہ الگ بات ہے کہ اب کے موجودہ علماء کرام مفتیان نظام نے کہا کہ موجودہ عیسائی اور موجودہ یہودی صحیح معنوں میں اہل کتاب بھی نہیں ہے وہ مشرق ہیں وہ کافر ہیں جب صحیح معنوں میں اہل کتاب تھے تب ان کی لڑکیوں سے مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور عیسائی اور مسلمان اور یہودی ایک کبے اور ایک پریوار کے الگ الگ گھروں کے لوگ ہیں ان میں اور مسلمانوں میں عیسائیوں میں زیادہ دوری نہیں ہے مسلمانوں میں یہودی میں زیادہ دوری نہیں ہے اس لیے کہ پیغمبر کو یہ بھی مانتے ہیں پیغمبر کو وہ بھی مانتے ہیں کتاب کو یہ بھی مانتے ہیں کتاب کو وہ بھی مانتے ہیں مشرق پیغمبر کو نہیں مانتا مشرق کافر خدا کو نہیں مانتا وہ قرآن کو نہیں مانتا وہ بائبل کو نہیں مانتا مشرق میں مسلمان میں سات زمین سات آسمان کی دوری ہے عیسائی میں اور مسلمان میں انیس بیس کا فرق ہے یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی آگے بڑھیے مسلمانوں عیسائی یہودی انگریز کے تسلط کو برداشت نہیں کیا ان کے خلاف اعلان جنگ کیا آزادی کی لڑائی لڑتے رہے اور مختلف قسم کی جو ہے وہ عذابات کو سزاؤں کو برداشت کرتے رہے اور سر تسلیم انہوں نے خم نہیں کیا جب ستیا گرا ہوا گاندھی ایک نمبر کا مسلمان دشمن تھا ہمارے بزرگ نے کہا کہ ہندوستان میں ایک وقت ایسا آیا اسلام نے وہ سر چڑھ کر اپنا جادو دکھایا کہ دو لاکھ ہریجن بیک وقت کلیما پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن یہ لگوٹ پہننے والا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے بڈھا اس نے دو لاکھ ہریجنوں کو مسلمان ہونے سے روک لیا آج مسلمان اپنی آزادی کی تاریخ کے اندر گاندھی کا نام لے کر نہرو کا نام لے کر منہ میں مٹھاس لاتا ہے ہمارے بزرگان دین نے کہا یہ اسلام اور مسلمان کے ایک نمبر کے دشمن تھے اگر بزرگان دین نے کہا بھی نہ ہوتا تو قرآن نے خود چودہ سو سال پہلے کہہ دیا کہ اسلام اور کفر کا ملاپ نہیں ہو سکتا جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان کے دوش بدوش مسلمانوں کی تحریک جنگ آزادی میں اب گاندھی جواہر لال نہرو اور جو ہے شاستری اور نہرو کا خاندان پریوار شامل ہو چکا ہے ہریجن قوم شامل ہو چکی ہیں اور ہندوستان کے مختلف قبیلے اب مسلمانوں کا ساتھ دینے لگے ہیں اب جو مقصد تھا چوری کا ڈکیتی کا وہ مقصد تو پورا ہو چکا تھا اس کا یعنی ہندوستان کے سونے کی چڑیا کے سونے کے پر کو وہ کاٹ چکا تھا وہ ایسے بنا دیا تھا کہ اب یہ چڑیا کبھی اڑنے کی لائق نہیں رہے گی اب اس نے جواہر لال نہرو اور گاندھی جی اور اس وقت کے جو بڑے بڑے سیاسی رہنما تھے اور آج کی تاریخ کی زبان کے اندر جن کو مجاہدان آزادی کہا جاتا تھا یہ لوگ انگریز کے ایک نمبر کے غلام تھے اس کی چاپلوسی کرنے والے تھے انگریزوں نے اپنی ملٹری میں اپنی پولیس میں اپنی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں محکموں میں ان لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے تھے انگریز ان کی ٹریننگ دیتا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو فالو اپ کرنا ہے مسلمانوں کو اس ملک سے نکالنا ہے مسلمانوں کو ستانا ہے تو چنانچہ جب چاروں طرف سے انگریز کے حق میں اندھیرا ہو گیا تو انگریز نے ایک بڑی مکاری کر کرتے ہوئے اور بڑی عیاری کرتے ہوئے بڑی چال بازی کرتے ہوئے اس نے عیسائی طبقے سے حکومت کو نکال کر اس نے ہندو طبقے کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دے دی کہا کہ ہم تو الوداع کر کے جاتے ہیں ہم ملک ہندوستان کو چھوڑتے ہیں ہندوستان میں جب انیس سو سینتالیس کے پندرہ اگست میں لال قلعے پر جب یوم آزادی کا پرچم لہرایا گیا اس وقت ہندوستان کے اندر چراہا کیا گیا پٹاخے پھوڑ گئے اور ہندو اور مسلموں نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی کہ آج ہندوستان آزاد ہو چکا لیکن صحیح کہنے والوں نے اللہ والوں نے جن کی نگاہ آخرت اور جن کی نگاہ قرآن و حدیث پر ہے انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن انیس سو سینتالیس کے اندر لال قلعے کے اندر جو پرچم لہرایا گیا یہ پرچم آزادی کا نہیں بلکہ یہ پرچم حکومت کے عہدے کا ٹرانسفر کا اعلان کا پرچم ہے کہ اب تک عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں ہندوستان تھا آج کے بعد جو ہندوستان آئے گا چاہے نام کچھ بھی دیا جائے سیکولر دیا جائے جمہوریت دیا جائے لیکن اب جو ہے حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی یہ ہمارے اکابرین نے فرمایا اور یہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا اب ہندوؤں کے ہاتھ میں انگریز نے جب حکومت دی وہ جانتا ہے کہ مسلمان سب کچھ قربان کر دے گا لیکن مذہب پر آنے نہیں دے گا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کو وہ بالکل برداشت نہیں کرے گا تو اس نے تین زہریلے سام یہاں چھوڑ کر وہ چلا گیا پہلا زہریلا کام مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اس میں وارانہ منافرت یعنی تو سینے پر ہاتھ باندھنا میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دوں تو زور سے آمین بولنا میں آہستہ آمین بول دوں یہ اختلاف چودہ سو سال کا اختلاف تھا یہ اختلاف انیس سو سینتالیس کا اختلاف نہیں تھا یہ اختلاف اسی وقت کا اختلاف تھا جب شریعت نازل ہو رہی تھی جب نماز بن رہی تھی کچھ صحابہ رفیدین کرنے والے تھے تھے کچھ صحابہ گرامر رفیدین نہ کرنے والے تھے کچھ صحابہ سینے پر ہاتھ باندھنے والے تھے کچھ صحابہ سینے کے نیچے ناپ کے اوپر ہاتھ باندھنے والے تھے کچھ صحابہ زور سے کہنے والے تھے کچھ صحابہ آہستہ کہنے والے تھے تین زہریلے سام انگریز نے اس ملک کے اندر پیدا کیے پہلا جو زہریلا سام تھا مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے اور ہندوؤں کا غلبہ مسلمانوں پر حاصل کرنے کے لیے یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر فلقا وارانہ آگ لگا دی جائے ہندوستان کے اندر انگریز کے چلے جانے کے بعد ملکہ وکٹوریا کے موجودگی سے پہلے کبھی ہندوستان کے اندر رفیدین کرنے والے اور رفیدین نہ کرنے والے ٹوپی پہننے والے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے والے سینے پر ہاتھ باندھنے والے نہ کبھی لڑائی نہیں تھی جو تھا وہ اپنے مسلک مطلب پر تھا فاتحہ دلاتا تو فاتحہ دلاتا جماعت میں جاتا تو جماعت میں جاتا جماعت میں جانے والا فاتحہ دلانے والوں کو گالی نہیں دیتا فاتحہ دلانے والا جماعت میں جانے والوں کو کچھ برا نہیں کہتا سب اپنے اپنے طریقے پر مست تھے بھائی بھائی تھے بھائی چارگی تھی اخوت تھی مساوات تھی انگریز نے یہ کیا کہ وہ ہندو جو اپنے دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے ان کو اکسایا اور کہا کہ بے وقوف قسم کے لوگ ہو کہ تم, تم نے مسلمانوں کے مذہب کو قبول کر لیا اور تم جو ہے تم نے اللہ کو دیکھا تم نے نبی کو دیکھا تم نے قرآن تمہارے پاس قرآن کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے تو اس طریقے سے وہ پنڈت اور وہ ہندو جنہوں نے اپنے کبر کو چھوڑ کر اپنی شرک بت پرستی کو چھوڑ کر جنہوں نے مسلمان ہونا اپنایا تھا یا جو بظاہر مسلمان ہو چکے تھے انگریزوں نے ان کو کار بنایا اور انہوں نے ان کے لیے خانخواہیں کھول کر دی انہوں نے بزرگوں کی مزاروں کو پختہ کیا میرے اللہ کی قسم انگریز کی اس سازش سے پہلے کبھی دنیا کی سرزمین میں مزاروں کو پختہ نہیں کیا جاتا تھا مزاروں کے اوپر گمت نہیں لگائے جاتے تھے مزاروں پر چادر نہیں چڑھائے جاتے تھے ان وہ پنڈت جو مسلمان بظاہر ہو چکے تھے ان کو اعلی کار بنایا انگریز نے اور کہا کہ مسلمان مسلمانوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو اور پھر اس نے وہی دودھ خان جو آج دلی کے اندر رسالہ نکالتا ہے اس قسم کے ذہنیت کے کچھ مسلمانوں کو مسلمان مل جاتے ہیں میں آپ کو دلاؤں دو سو روپے میں جو ہے بی جے پی کو ووٹ ڈالنے والے پچاس روپے کے اندر بی جے پی کو ووٹ ڈالنے والے جب آج کے زمانے میں مل رہے ہیں جب کوئی ظلم کا زمانہ نہیں کب کوئی جب کوئی ستم کا زمانہ نہیں ہے اور وہ بھول جاتے ہیں یہی وہ بی جے پی ہے جس نے ہماری ماؤں کے آبرو کو لوٹا جس نے گجرات کے اندر ننگا ناچ ناچا فساد کا کولی کھیل کھیلا عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کے اندر جس نے قتل کیا جس نے آصف کے سر کے اندر گولیاں لگائی اور یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پچاس روپئے ملے ابدائی تو اس زمانے میں کیوں نہیں ملے گا تو دلی کے اندر مولوی نذیر جو کسی حنفی مولوی کے شاگرد تھے عبداللہ جکڑ والی یہ ان لوگوں کو انگریز نے خریدا اور عیدگاہوں کے اندر مساجد کے اندر یہ لوگ گئے اور انہوں نے جو ہے تجدید سنت کے نام پر حدیث کے پڑھنے کے نام پر کہ بھائی لوگوں تم حدیث پڑھو حدیث کو سمجھو ہمارے بزرگوں نے جو حدیث پڑھایا سمجھایا وہ وہ زمانے کی باتیں تھی اب زمانہ آگے بڑھ چکا ہے حدیث کا چارہ ڈال کر اہل حدیث کا طبقہ وجود میں آیا ملکہ وکٹوریا کے بعد احمد رضا خان کا طبقہ وجود میں آیا ملکہ وکٹوریا کے بعد خبر پرستی وجود میں آئی ملکہ وکٹوریا کے بعد یہ جیرو کلر کے کپڑے پہننا انہوں نے شروع کیا اور گلوں کے اندر مالے ڈالنا شروع کیا مسلمان خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو گیا مسلمان ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا وہ اسے مرتد کہتا وہ اسے کہتا تیری نماز صحیح نہیں وہ اسے کہتا انگریز اس جو ہے منصوبے کے اندر تقریباً کامیاب ہو گیا اس نے مجدد پیدا کیے اس نے جو ہے جھوٹے نبی پیدا کیے غلام احمد قادیانی زبردست حنفی عالم تھا پھر اس کو بہلا کر پھسلا کر اسے غیر مخلف بنایا کہ تو اتنا بڑا عالم ابو حنی رحمت اللہ علیہ کی تخلیق کرتا ہے پہلے تخلیق کا پندہ گلے سے نکالا اور جو ہے مادر پدر آزادی اسے سکھائی اور پھر اس کے بعد اسے نبوت کا جو ہے درج دیا کہا تو اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے تو ایک طرف غلام محمد قادیانی جو انگریزوں کی پیداوار ہے اس نے نبوت کا اعلان کیا اور دوسرے ہندوستان کے چپے چپے کے اندر کوئی مجدد ملت کوئی مجدد دین کوئی مجدد اسلام رونما ہوا کوئی حدیث کے نام پر اور کوئی جو ہے قرآن کے نام پر انہی دنوں میں انگریز نے سر سید احمد خان کو پیدا کیا نیچر فرقے کا یہ ذمہ دار تھا نیچر فرقے کا یہ ذمہ دار تھا سر سید احمد خان آج بھی لوگ ان کو مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں سر سید احمد خان نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہا کہ اسلام کو نئے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام اب اسلام کی سمجھ کو اسلام کی پہمائش کو جو ہمارے اکابرین نے سوچا اس سے ہٹ کر انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے قائم کی اور انگریزی تعلیم کو فروغ دیا کہا کہ انگریزی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر تم انگریزی تعلیم اور تہذیب و تمدن کو اپنا کر تم جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرو ان کی نیت جو بھی رہی ہو ان کا ارادہ سر سید احمد کا جو بھی رہا ہو خود انہوں نے ایک من مانی تفسیر لکھی جس کو ہمارے علماء کرام نے ریجیکٹ کر دیا سر سید احمد خان کی تفسیر نہ کہیں پڑھی جاتی ہے نہ کہیں سنی جاتی ہے سر سید احمد خان ایک الگ مذہب کا وجود لانا چاہتے تھے ایک نئے اسلام کو لانا چاہتے تھے سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی میں وہ چیز لانا چاہتے تھے جو امریکہ چاہتا تھا جو برطانیہ چاہتا تھا جو گورے انگریز چاہتے تھے ایک طرف اس نے ایجوکیشن کے نام پر سر سید احمد خان کو ایک طرف تجدید دین کے نام پر احمد رضا خان کو ایک طرف تجدید حدیث کے نام پر مولوی نذیر حسین کو اور ایک طرف اس نے حسین احمد بٹالوی کو یہ لوگوں نے قرآن بنا جب کوئی مفسر بنا پہلا کام یہ تھا کہ دارلوم دیوبند کے فتوے کو وہ اثر نو باطل قرار دیتے سب سے پہلے احمد رضا خان کے فتوا اٹھا کر دیکھیں محمد حسین بٹالوی الاقتصاد فی مسائل الجہاد مسائل جہاد کتاب انہوں انہوں نے لکھی کا ان کا سب سے پہلا فریضہ یہ تھا کہ دارلوم دیوبند کا فتوا ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کے شامل ہونے کا یہ غلط ہے یہ بات احمد رضا خان نے کہی یہ بات ابو العلا مودودی نے کہی یہ بات جو ہے ہمارے جو بڑے جن کو جو ہے غلام احمد قادیانی تھے حسین احمد بٹال تھے میاں نظیر حسین تھے عبداللہ جکڑ والی تھے انہوں نے سب مل کر یہ بات کہی کہ ہندوستان کے موجودہ موقف کے اندر ہم ہندوستان کو دار الحر نہیں کہہ سکتے صرف ایک تنہا یہ بوڑھوں کی جماعت تھی دیوبند کے اکابرین کی کہ جو اس موقف پر قائم تھے کہ نہیں ہندوستان جب تک آزاد نہیں ہوتا ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے ہندوستان پر اس نے جو ہے حکومت تو دے دی باغ ڈور کافروں کے ہاتھ میں لیکن ایک اجدا یہ مسلط کر دیا کہ فرقہ وارانہ فساد میں اور فرقہ وارانہ اختلاف میں مسلمان مبتلا ہو جائے نہ کہیں جھنڈا تھا نہ کوئی علم کشائی تھی اس میں گیرو کلر کے وہ مرتد لوگ جو ظاہری طور پر مسلمان بن چکے تھے باباؤں کے نام پر ملنگوں کے نام پر خبروں کے نام پر بتوں کے وہ ان کو انہوں نے مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا ایک اجدا تو یہ تھا اور دوسرا تھا لسانی عصبیت کا اور علاقائی عصبیت کا لسانی یعنی زبان ہم جو ہے تمل والے ہیں ہم ملیالم والے ہیں ہم کنڑ والے ہیں ہم اردو والے ہیں ایک زبان والا دوسری زبان کو ایک ریاست والا دوسری پہلے اسلام یہ تھا کہ پورا پوری دنیا پورا عالم ایک جسم تھا کہیں دنیا کے کسی کونے میں فلسطین کی بیٹی کو زخم لگتا ہندوستان کا مسلمان بھر جاتا اگر کہیں لبنان کے کسی مسلمان کے گھر پر بمباری ہوتی عرب کا مسلمان سہم جاتا واویلا مچاتا تو انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے کہ تم ہندی ہو تم عربی ہو تم کرناٹکی ہو ابھی دیکھو کہ اسی مسل جو ہے انگریزوں کا جو دوسرا اجدا تھا اس اس کا ڈسا ہوا اثر آج ہمیں ملتا ہے یہاں اگر مسجد میں میرا اور کمیٹی کا کوئی جھگڑا ہو جائے اور آپ لڑنے کے لیے آئے تو کمیٹی والے پہلی بات یہ کہیں گے یہ کوسے جی محلے کے تمہیں قرآن کوسے محلے کا مسجد کوسے محلے کی چندہ جو دیا جاتا ہر مسجد میں اسی مسجد میں نہیں آپ کسی مسجد میں جائیں کہیں جھنڈے کا جھگڑا ہو کہیں خبر پرستی کا کہیں اوقاف کی زمین کا یہ چیز جو لائی جاتی ہے علاقائیت اور اسبیت یہ انگریزوں کا وہ دوسرا اجدا تھا جس اجدے کو انگریز جاتے ہوئے اس ملک میں گاندھی جی کے ہاتھ میں سوم کر گیا کہ اس اجدے کو تم ڈساتے رہو ملک جب تک علاقائیت کے نام پر زبان کے نام پر آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان پر جھگڑا ہوا آپ جانتے ہیں علاقائیت کے نام پر ایل ٹی ڈی نے جھگڑا کیا کہ کیملینس کے لیے الگ اسٹیٹ مقرر کیا جائے کشمیر کو الگ کر دیا جائے وہاں جو ہے بوڈو قبیلہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جھارکھنڈ کے اندر ہمیں الگ کر دیا جائے یہ انگریز کا دوسرا اجدا تھا جس اجدے کو اس لیے جواہر لال نہرو شاستری اور گاندھی جی کے ہاتھ میں یہ دے کر گیا اور وہ اجدا انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک ڈستا آ رہا ہے اور ڈستا آ رہا ہے اتنا ڈسا اتنا ڈسا کہ آج مسلمانوں کے اندر اس کے زہریلے اثرات ہیں ایک مسجد میں اگر کسی کو امام اے کو رکھو نہ کو یو پی والوں کو رکھو نہ کو یہ علاقائی اسبیت جو آج ہمارے اندر موجود ہے اسی انگریز کے دوسرے اجدے کا زہر ہے انگریز نے تیسرا اجزا بڑا خطرناک اس ملک کے اندر اس نے چھوڑا اسے اس ملک کو جو ہے چھوڑنے کی کوئی فکر نہیں تھی کیوں اس ملک کے رنگ روغن کو چوس چکا تھا یہاں کے چھتے سے شہد اس نے لے لے لیا تھا اب وہ وہ خالی کر کیا کرے گا جس میں باختہ مینا چڑیا نہیں خالی گھوسلا لے کر کیا کرے گا اسے باختہ مل گئی مینا مل گیا توتا مل گیا شہد مل گیا پر اس نے کاٹ لیے لیکن پھر بھی ہندوستان پر وہ اپنی حکومت جمانے کے لیے اس نے اپنے نائبین اور جانشینوں کو یہاں پر چھوڑا وہ اہل کتاب تھے یہ مشرق اور یہ کافر تھے مشرق اور کافر کے ہاتھ میں اس نے حکومت کی واگڈور اور حکومت کا اقتدار کی رسیاں اس نے ان کے ہاتھوں کے اندر لی تو تیسری چیز اس نے کی کہ ہندو ان لوگوں کو سکھایا کہ ہم جا رہے ہیں ہندوستان کا نظام تعلیم اور ہندوستان کی جو نظام عدالت ہے وہ جو انگریز کا بنایا ہوا ہے اسی کو تم باقی رکھنا جیسے کہ میں نے کہا افغانستان میں حکومت افغانی کی افغانستان میں الیکشن مقامی لوگوں کا افغانستان کے اندر انتخابات وہاں افغان کرتے ہیں لیکن بات کس کی چلتی ہے امریکہ کی اسی طریقے سے انگریز نے یہاں گاندھی کے ہاتھ میں جواہر لال نہرو اور کافروں مشرقوں کے ہاتھ میں ہندوستان کے سما میں حکومت دی تو ان کو تین اجدے اپنے ہاتھ کے اندر دیے ایک فرقہ وارانہ فساد کا فرقہ واریت کا اور دوسرا زبانی اور علاقائی تعصب کا اور تیسرا اجدہ جو دیا وہ جو انگریز نے اس وقت اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو نظام تعلیم اس نے جاری کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک تعلیم ہی سے زندہ رہتی ہے کلچر سے زندہ رہتی ہے انصاف اور قانون سے زندہ رہتی ہے اس ملک میں اگر انصاف مر جائے وہ ملک مر جاتا ہے اس ملک کا نظام تعلیم اگر پٹری سے ہٹ جائے وہ ملک تباہی اور اور بربادی کی طرف جاتا ہے اب چاہیے کہ میکالا جو اس اس زمانے کے اندر نے ہندوستان کے اندر نظام تعلیم کو رائج کیا اب تک آج تک جب کل جو ہے ہندوستان کا پرچم آزادی لہرایا جائے گا آپ پوچھ لیجئے کہ ہندوستان کی کالجوں کے اندر ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیمی کلچر ہے جو نظام تعلیم ہے وہ انگریزوں کا پیدا کیا ہوا ہے انگریز نے اس درجے مسلمانوں کا دماغ خراب کیا اپنی تعلیم کے سلسلے میں اپنی نظام تعلیم کا اجدا اس میں جو مسلط کیا اس اجدے میں کچھ نام نہاد سیکولر جمہوری جو ہمارے اکابرین کے تقوی سے اور سلسلوں سے وابستہ نہیں ہیں اس اجدے نے ان کو بھی ڈس لیا تو آج آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی ایسا مدرسہ جس مدرسے میں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ایسا مدرسہ جس میں کنڈا بھی پڑھایا جاتا ہے ایسا مدرسہ جس میں کی سرٹیفکیٹ بھی میں نام نہیں لیتا آپ جانتے ہوں گے بنگلور کی سرزمین کے اندر کچھ ہی مدرسے ایسے ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ محدید حضرت مولانا نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور جو ہے درس نظامی کے طرز پر چل رہے ہیں بنگلور کا ایک بڑا مدرسہ بنگلور کی ایک بڑی مسجد بنگلور کا ایک بڑا بڑی یونیورسٹی آپ جانتے ہیں کہ انگریز کے اس تیسرے اجدے کے انہوں نے اس کے اندر لڑکیوں کا داخلہ اور اس کے اندر حفظ کی تعلیم کے ساتھ مولویت کی تعلیم کے ساتھ انہوں نے جو ہے اصلی تعلیم کو بھی رکھا سننے میں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ مولوی صاحب اگر ڈاکٹر بن جائے تو کیا برا ہے اگر مولوی صاحب جو ہے انجینئر بن جائے کنڑ بولنے لگے انگریزی بولنے لگے آج مدارس میں ان کو داخل کیا جائے کیا برا ہے میرے خیال میں آپ کے دل میں بھی یہ وسوسہ رہا ہوگا دیکھیے یہ اس لیے ہمارے اکابرین نے منع کیا حتیٰ کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی مدرسے عربیہ کے اندر موجودہ نظام تعلیم کو داخل کرتا ہے اور عصری تعلیم کو داخل کرتا ہے حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ دو جانوروں کی سواری کرتا ہے اور عربی کا مقولہ ہے کہ من رقیمہ آل الفرسائی شک دبورہ ہو جو دو دو گھوڑوں پر بیٹھتا ہے اس کے پاخانی کی جگہ پھٹ جاتی ہے یعنی وہ گھوڑا ادھر گیا وہ گھوڑا ادھر گیا حضرت شیخ الحدیث کی نگاہ اس بات پر تھی کہ انگریزوں کا رائج کرتا نظام تعلیم انگریزوں کا جو تیسرا اجدا تھا نظام تعلیم کا اگر وہ ہمارے مدارس کے اندر آ جائے گا تو ہمارے مدارس سے نکلنے والے جو طلبا ہوں گے وہ ماڈرن ہو جائیں گے وہ دنیا کے کتے ہو جائیں گے وہ مال کے ہرس و حوث کے پجاری ہو جائیں گے اس لیے اصلی تعلیم تعلیم کو اور دینی تعلیم کو ہمارے اکابرین نے الگ ہی رکھا وہ عربیہ کے اندر دنیا کی تعلیم کی سرٹیفکیٹ یا پی یو سی کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے میں صاف طور پر آج اعلان دن کے اجالے میں کرتا ہوں کہ انگریزوں کے تیسرے اجدے کے یہ لوگ ڈسے ہوئے ہیں اس لیے کہ دارلوم دیوبند کے اندر حدیث کا سبق دیا جاتا ہے آئیے میں انگلی پکڑوا کر اگر آپ کے پاس ٹکٹ کی سہولت نہ ہو میں آپ کا ٹکٹ برداشت کر کر میں دارلوم دیوبند لے جاؤں گا درس نظامی اتنا ٹف ہے مولویت کی تعلیم اتنی مشکل ہے اتنی زیادہ ہے کہ اس جیسی اور عمریں لگ جائیں ہم اس کو جو ہے اپنے اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے فلم تین دن میں ختم ہو جاتی ہے یہ سی دس سال میں ختم ہو جاتی ہے ایم بی بی ایس پانچ سال میں ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا نبی کی حکمتیں نبی کی تعلیم ختم نہیں ہوتی رات کے ڈیڑھ دو دو بجے تک درس حدیث دیا جاتا ہے دارالم دیوبند کے اندر وہاں انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تمل ملیالم حساب و کتاب نہیں پڑھایا جاتا صرف حدیث پڑھا کر صرف قرآن پڑھا کر ٹائم نہیں مل رہا ہے وہ مدارس عربیہ جو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ کنڑ کی تعلیم اور حساب و کتاب و جغرافیہ یہ سلسی کی تعلیم دے رہے ہیں آخر ان کے پاس وقت آ جاتا کہاں سے ہے یہ ڈسے ہوئے ہیں یہ مولوی کو ماڈرن بنانا چاہتے ہیں یہ مولوی کو آکسفرڈ مولوی اور برطانوی مولوی انگریز مولوی بنانا چاہتے ہیں اور وہ ملا کہ جس پر انگریز کا جو تیسرا اجزا تھا یعنی نظام تعلیم کا وہ دسا ہوا دینا چاہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کالجوں میں مدرسہ بناؤ تم یونیورسٹیوں میں مدرسہ بناؤ تم اسکولوں میں مدرسہ بناؤ تمہارے اسکولوں میں قرآن کی تعلیم ہو سکتی ہے تمہارے تمہیں اگر قرآن سے اتنی ہم ہمدردی ہے دینی تعلیم سے اتنی ہمدردی ہے تو چلو تمہارے بنگلور یونیورسٹی میں تمہاری میسور یونیورسٹی میں اور تمہارے کالجوں میں ایک کلاس اور دو پلیٹ اسلام کے رکھ لو قرآن کے رکھ لو تمہیں کیا اتنی ہمدردی ہے کہ تم اپنے نظام تعلیم کو ہمارے مدرسوں میں اس اجرے کو چھوڑنا چاہتے ہو اور جہاں شاگرد اپنی جو ہے لیکچرار عورت کی آبرو لوٹتا ہے اور جہاں جو ہے ٹرینوں کو آگ لگانے والے اسٹوڈنٹ جنم لیتے ہیں اور جہاں جہاں پٹریوں کے نیٹ بول کھولنے والے اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں جہاں گانجا افیم اور چرس کے دور دورے ہوتے ہیں جہاں کشق اور معاشقہ کرنا ایک کمال سمجھا جاتا ہے ہم تہذیب دینا چاہتے ہیں تو تم لینے کے لیے تیار نہیں اور تمہارے گانجے افیم کی تعلیم کو ہمارے تہذیب کے گہواروں میں داخل کرنا چاہتے ہو ایک طرف تم کہتے ہو کہ مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں اور دوسری طرف اس نظام تعلیم کو ٹھوسنے کا مقصد کیا ہے تمہارا تو ظاہر سی بات ہے یہ انگریز کا تیسرا اجزا تھا کہ جس نے اس ملک کے اندر چھوڑا کہ نظام تعلیم جو آج ہے یہ نظام تعلیم کیا ہے یہ نظام تعلیم اسلام سے نفرت پیدا کرنے والا قرآن سے دوری پیدا کرنے والا سیکولرزم کی شراب پلانے والا مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پیدا کرنے والا علماء سے دور کرنے والا خانخواہوں سے دور کرنے والا اگر کالج کا پڑھا ہوا کسی عالم سے وابستہ نہ ہو اور کسی عالم سے نہ جڑے میرے اللہ کی قسم جسم کا مسلمان ہوگا اور روح کا بھیڑ و چمار ہوگا بتلائیے کہ جو لوگ بھیڑ کے بعد آتے ہیں پونے دو کو آتے ہیں یہ لوگ کن کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں علماء سے جڑ دے آخرت کو پہچان دے جمعہ کے مقام کو پہچان دے عزمت کو پہچان دے انگریز یہی چاہتا تھا میں چلے بھی جاؤں تو میری جو تہذیب ہے میرا جو کلچر ہے وہ ہندوستان کے اندر رہے اور ہندوستان کی نظام تعلیم اور ہندوستان کے آج قوانین جو عدالت کے لا پوائنٹس ہیں قوانین ہیں وہ انگریزوں کے مرتب کردہ ہیں نظام تعلیم بھی انگریز کا عدالتوں کا نظام بھی انگریز کا اب کیا آزاد ہوا بھی مسلمان کیا آزاد ہوا فرقہ واریت انگریزوں کی دی ہوئی لڑائی جھگڑا لسانی تعصب اور علاقائی جھگڑا انگریزوں کا ہے نہیں ملوث حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ اور ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد کے اندر حصہ لیا اگر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں آج کچھ لمحوں کے لیے بھیج دیں میرے اللہ کی قسم میرے رب کی زد و جلالت کی قسم وہ کہیں گے لڑائی ختم نہیں ہوئی لڑائی کو جاری رکھنا چاہیے ہندوستان کی آزادی کے لیے آج یہاں مسلمانوں کی کون سی چیز محفوظ ہے مسلمانوں کی آبرو مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کی آئیڈینٹی مسلمانوں کا تشخص مسلمانوں کے مدارس مسلمانوں کے مساجد کون سی چیز محفوظ ہے ہر چیز ڈر کر مر کر کرنا پڑتا ہے حج کے دن آتے ہیں تو مسلمان کا دل کام ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سبسڈی کو ختم کر دیا جائے سبسڈی حکومت کے باپ کا صدقہ خیرات نہیں سبسڈی ہم جو چاکلیٹ جو دس پیسے کا لیتے ہیں ہم جو کپڑا خریدتے ہیں ہماری جو ملیں چلتے ہیں ان سے جو ٹیکس حکومت کو جاتا ہے وہی ٹیکس کا ایک مت ہے کہ ہندوستان کے مختلف دھرم کے لوگوں کا تعاون کرنا سبسڈی حکومت کے باپ کا دیا نہیں حکومت کے باپ کا چندہ نہیں ہے وہ خود ہمارا خون ہے جو ہماری طرف لوٹ کر آ رہا ہے تو ہر مرتبہ یہ جو جھگڑا کہ ان کی تعداد کو گھٹا دیا جائے اور ان کی سبسڈی کو ختم کر دیا جائے اللہ اللہ کر کر ابھی حج کی بات نہیں ہو رہی تھی قربانی کے دن آئے تو گائیوں کو پکڑنا شروع کر لیا گائے جو لے کر جا رہے تھے ان پر مقدمات شروع کر دیا ابھی عید کی نماز ہوئی تو پابندیاں لگا دی کہ کارپوریشن گراؤنڈ کے اندر سڑکوں کے اندر تم عید نہیں پڑھ سکتے تم جو ہے یہ نہیں کر سکتے تراوی کی بات آئی بیانوں کی بات آئی تو کہا کہ مسجد کے میناروں سے اللہ کے ذکر کی جو ہے آواز کو تم فضاؤں میں گونج نہیں سکتے تمہاری آواز اذان کی متی ہونا چاہیے ہمارا مندے ماترم گلی گلی کے اندر گوجے گا ابھی جو ہے ایک ہندو فرقہ پرس نے کہا اس ملک میں مسلمان کو رہنا ہے تو اسے مندے ماترم کہنا ہوگا دارلوم دیوبند نے حال ہی میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ملک کا مسلمان ملک کی سرزمین سے محبت تو کر سکتا سکتا ہے جان تو دے سکتا ہے لیکن زمین کی پوجا نہیں کر سکتا وندے ماترم کے اندر دھرم کی اور جو ہے اس کی زمین کی پوجا ہے یہ فتوا بھی حال میں شائع ہوا اس کے جواب کے اندر ایک جو ہے فرقہ عناصر میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ملک میں مسلمان کو رہنا ہے وہ زمین کی اسے پوجا کرنی پڑے گی آئندہ کہیں گے کہ ان کو حج کو جانا نہیں پڑے گا آئندہ کہیں گے آیت جہاد کو نکالنا پڑے گا یہ ایک سا سیول کوٹ کی جو بات ہے یہ یہ جو بامبئی کا جو فساد ہوا اور بم دھماکہ ہوا اور اس کے مجرمین پر سولی کی بات کہی گئی قتل کی بات کہی گئی بیس سال سزائے قید با مشقت کی بات کہی گئی ایسا ہی فساد گجرات کے اندر ہوا آخر گجرات کے فسادی کیوں نہیں پکڑے گئے آخر گجرات کے فسادیوں پر مقدمہ کیوں نہیں چلا اور اسی طرح کا فساد بامبئی کے اندر ہوا وہ وقت آیا کہ گٹروں کے اندر مسلمان عورتوں کی لاشیں ملنے لگی وہ وقت آیا کہ سڑکوں کے اندر نوجوان کٹا ہوا تڑپتا ہوا ملنے لگا کچھ غیرت کے مارے انتخاب کی آگ میں سلگے ہوئے لوگ اس کی آگ انتخاب کی آگ کی بھاؤنا میں جل کر انہوں نے بم بلاس کیا تو ان کے حق میں عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ان کو جو ہے قتل کی سزا دی جائے اور جنہوں نے مسلمان کی جسموں کے ٹکڑے کیے اور فائر بریگیڈ کے روپ کے اندر انہوں نے اس کے اندر آگ جو ہے پیٹرولم لا کر اور کروسین لا کر مسلمانوں کے جلتے بنگلوں کو اور سنگا آیا کون سا مقدمہ اس پر دھوسا گیا رنویر سنگھ کو انکاؤنٹر کے اندر مارا گیا تو پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا گیا بٹلہ ہاؤس کے اندر آصف کے سر کے اندر گولیاں لگائی گئی تو حقوق انسانی کمیشن نے پولیس کی تعریف کی اور پولیس کو کلین چٹ دیا اور یہاں پر دیکھے کہ کسی مندر کا ایڈ بھی ہٹ جاتا ہے تو ملک سلجھنے لگتا ہے اور بابری مسجد کئی دنوں سے سجدوں کا انتظار کر رہی ہے اذان کا انتظار کر رہی ہے یہ نظام عدالت اسی انگریز کا رائج کرتا ہے یہ نظام تعلیم کہ اس تعلیم کا ڈسا ہوا ملا سے ڈرتا ہے مولوی سے ڈرتا ہے داڑھی سے چڑھتا ہے نماز سے بھاگتا ہے وہ فیشن کی شب برات کی نماز شب قدر کی نماز رات اور جمعہ کی نماز وہ اتنا ہی سمجھا ہے انگریز نے جتنا اسے دین بتایا انگریز نے اسے جتنا اسلام بتایا بس اسی پر وہ کر رہا ہے انشٹ اس کا گیا نہیں پیشاب کا زو دکھانا گیا نہیں پاخانے کی جگہ دکھانا گیا نہیں عورت کو رنڈی بنانا گیا نہیں گھر گھر ہوم تھیٹر بنانا گیا نہیں انگریز نے اس نظام تعلیم سے مسلمان کا نام تو باقی رکھا لیکن مسلمان کی ایمان کو اور مسلمان کی روح کو انگریز ہی باقی رکھا آج مسلمانوں میں کیا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا کیا مسلمانوں میں اب بھی جو ہے شادی کی سالگرہ نہیں منائی جاتی کیا مسلمانوں کے اندر کیک نہیں کاٹا جاتا کیا مسلمان موم بتی کو یہ سب کیا ہے ہندوستان کا وہ تیسرا اجزا جسے انگریز نظام تعلیم اور نظام عدالت کے نام پر دے کر گیا مسلمانوں وہ کون سی آزادی ہے کہ جو ہم آزادی کا جشن منائے ہمارے ہزاروں نوجوان قائد و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں ہماری ہزاروں کی آبرو لٹ رہی ہے ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے ہر داڑھی والے پر تہمت لگائی جا رہی ہے مساجد مدارس کو فنا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں پامفلٹ بانٹے جا رہے ہیں کہ کسی برقع والی کو ٹرین میں دیکھو تو دھکا دے کر گرا دو سازشیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں سے قرض لو اور ان کو ڈبا دو مسلمانوں سے معاملہ کرو اور ان کے کارخانوں کو تباہ کر دو برباد کر دو اور ان کی مسلمان مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹو کھلے عام اس سیکولر ملک کے اندر اور اس جمہوری ملک کے اندر خرچے بانٹے جا رہے ہیں کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں یہ آزادی حضرت شیخ الہند کے خواب کی تعبیر نہیں تھی یہ آزادی حضرت شیخ الاسلام کے خواب کی تعبیر نہیں تھی یہ آزادی حضرت شاہ عبد العزیز فتوے کا جواب نہیں تھا یہ آزادی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خون کے خطروں کا سمرا نہیں تھا انہوں نے آج کے ہندوستان کو دیکھنے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں دی بلکہ کہا جائے انیس سو سینتالیس کے اندر ایک جلیانہ والا باغ ہوا آج گجرات کے نام پر آج بلگام کے نام پر آج میرٹھ کے نام پر آج ملیانہ کے نام پر جگہ جگہ ایک انگریز نے ایک جگہ جلیانہ والا باغ بنایا ہندوستان کا ہندو کتا جگہ جگہ جلیانہ والا باغ بنا رہا ہے انگریز نے دلی سے میرٹھ تک صرف کچھ درختوں پر علماء کی جو ہے لاشوں کو لگایا آج چپے چپے میں علماء کو ستایا جا رہا ہے انگریز نے انڈومان نکوبار کے صرف کالے پانی کے اندر مسلمانوں کو بھیجا تھا آج ہندوستان کے چپے چپے میں کال کوٹری میں اور جو ہے یہ لاکپ کو کالی کوٹری بنا کر کیا مسلمانوں کو نہیں مارا جا رہا ہے ابھی حال کے اندر میسور کے اندر کے بی والوں نے جو مظاہرہ کیا اور سیلف اریسٹ ہوئے کوئی جرم نہیں کوئی اقدام قتل نہیں کوئی امن کے اندر رکھنا ڈالنا نہیں اپنے بڑوں کی گرفتاری کے احتجاج میں آزادانہ طور پر جو مسلمان اریسٹ ہوئے جب ان کو بلگام کی جیل لے جایا جا رہا تھا راستے کے اندر یہ پیشاب کے لیے اترے تو اگر کوئی بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہتا تو ان کو مارا جاتا کیا مطلب کھڑے ہو کر ہندو کی طرح پیشاب کرو کوئی تو آپ اندازہ لگا ہے سیلف ارسٹ نوجوان جو اپنے بڑوں کے لیے قربانی دی اور ہندوستان کی سیکولرزم اور ہندوستان کی جمہوریت کے لیے اس نے مر مٹنے کی کوشش کی اسے مسلمان ہونے کی یہ سزا دی جا رہی ہے عمران ہاشمی جو نام کا مسلمان صرف وہ جو ہے کرتوت اتنے کالے کے زمین آسمان شرما جائے لیکن اسے مسلمان ہونے کی سزا کہ اسے پلیٹ نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ ہندوستان کیسے آزاد ہوا ضرورت ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے خواب کو سچا کر دکھانے کی ضرورت ہے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کو سچا کر دکھانے کی ورنہ حضرات قیامت کے دن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے دامن کو تھامیں گے تو ہم جو ہے ان کو جواب نہیں دے پائیں گے وہ ہم سے پوچھیں گے ہمارے خون کا بدلا دو ہماری لڑائیوں کا بدلا دو ہمارے بچوں کی یتیمی کا بدلا دو ہماری بیویوں کی بے بگی کا بدلا دو نہیں دے سکتے خود کا کھانے والا خود کے لیے جینے والا میں کہتا ہوں کہ وہ دعا کرے یوم آزادی کے موقع پر خدایا مجھے کتا بنا دے سور بنا دے جو پاخانہ کھا کر ہڈیاں کھا کر مر جاتا ہے مسلمان تو خود کھا کر خود کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا مسلمان تو ملک کے لیے پیدا ہوا تو قوم کے لیے پیدا ہوا تو دوسروں کو امن دینے کے لیے پیدا ہوا تو دوسروں کو حریت کا درد دینے کے لیے پیدا ہوا تو دوسروں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے پیدا ہوا تو دوسروں کو درست دینے کے لیے پیدا ہوا تو انگریز کا بھکاری بن کر دنیا میں نہیں آیا تو دوسروں کے سامنے تہذیب اور کلچر کی بھی نہیں آیا ہندوستان لوٹ کر وہی چلا گیا جہاں اٹھارہ سو ستاون کے اندر تھا ہندوئزم یہاں پر ہے فرق پہلے عیسائیوں کے ہاتھ میں ملک تھا اب ملک ہندوؤں کے ہاتھ کے اندر ہے ہندوئزم کی باتیں کر رہے ہیں بھگوا گیتا کی باتیں کر رہے ہیں رام رامائن کی باتیں کر رہے ہیں بنارس کاشی مدرا کی باتیں کر رہے ہیں ایک سیکولر ملک کے اندر اس قسم کی باتوں کا جواب کہاں نکلتا ہے اللہ کے لیے آپ بتائے اسی لیے جب حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب دعوت برکات عمر آ عالیہ تشریف لائے اور صبح میں حضرت کا علماء سے خصوصی جو ہے خطاب تھا اس وقت مجھے بھی کرناٹک کے صدر ہونے کی جمیت علماء کے مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا میں نے بہت منع کیا اس لیے کہ کڑوائی کو اور سچ کو عام طور سے لوگ قبول نہیں کرتے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں مجبوراً کھڑا دیا گیا تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے روزانہ صبح میں جیسے کافر اخبار اٹھا کر پڑھتا ہے اور چائے کی پیالی لے کر کافی پیتا ہے اور چائے چائے پیتا ہے میں نے کہا علماء سے خطاب کرتے ہوئے صبح اٹھتے ہیں تو غیرت مند علماء اور غیرت مند مسلمان سب سے پہلے انار کی طرف کی طرف دارلوم دیوبند کے دیکھتے ہیں کہ آج ہندوستان کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے وہ کون سا فتوا صادر کرنے والے ہیں کیا جہاد کو نکلنے کے لیے کہیں گے کیا ہندوئزم سے ٹکرانے کے لیے کہیں گے کیا اسلامی راشٹر قائم کرنے کے لیے کہیں گے یا ہندو راشٹر کو مٹانے کی بات کہیں گے آج ہمیں انتظار ہے ہمارے بزرگان دین کا آج ہمیں انتظار ہے مفتیان کرام کا آج ہماری نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہیں ہندوستان کی دارالفتاؤں کی طرف ہمارے نوجوان بے چان بے چین ہیں کہ شرک کو ختم کرنے کے لیے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے مسلمان طبقہ بے چین ہے توحید کا ڈنکا بچانے کے لیے انتظار صرف ایک فتوے کا ہے انتظار صرف ایک شاہ عبد العزیز کے فتوے کا ہے کون آج شاہ عبد العزیز کا نائب بن کر اس ہندوستان کے اندر جرت کا مظاہرہ کر کر فتوا دے گا ورنہ میرے رب کی قسم ہندوستان اٹھارہ سو ستاون سے بدتر حالت سے گزر رہا ہے مسلمانوں پر بری سے بری حالتیں اس ہندوستان کے اندر آنے والی ہیں ہندوستان کا مسلمان انیس سو سینتالیس اور اٹھارہ سو ستاون سے زیادہ قید و بند اور مصیبتوں کی زندگی گزار رہا ہے یہاں کوئی سنوائی نہیں یہاں کوئی انصاف نہیں یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے ہے اس لیے ایسے میں ہماری نگاہیں ان بزرگان دین کی طرف اور ان علماء کی طرف ان دار کفتاؤں کی طرف جا رہی ہیں حضرات ایسے میں مسلمان مال کا پجاری بنا ہوا ہے دولت کا پجاری بنا ہوا ہے اسے کوئی سروکار نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے عالم کیا ہے مسجد کیا ہے مندر کیا ہے مدرسہ کیا ہے جہاد کیا ہے طالبان کون ہے ملا کون ہے پنڈت کون ہے ہر چیز کی تمیز کر کر آج مسلمان صرف ایک نعرہ وہ نعرہ مال کا وہ نعرہ چورو کی غلامی کا وہ نعرہ اولاد کی پرورش کا وہ نعرہ زمین بوسی کا وہ زمین کو بندے ماترم کہہ کر پوجے تو وہ مشرق ہو جائیں اور مسلمان بنگلہ اپارٹمنٹ بنا کر زمین کی پوجا کرے یہ مباحد ہے ماشاء اللہ تیری توحید کے کیا کہنے بہرحال ہاں، ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا یہ ہر حوث مسلمانوں کو کہاں لے جاتی ہے کہتے ہیں کہ ایک جو ہے مسلمان تھا اس نے خواب کے اندر یہ بات دیکھی کہ اس کے گھر کے اندر چھت ہے اور اس چھت میں بہت سوراخ ہے کوئی چھوٹا سوراخ سوراخ ہے ہے کوئی کوئی بڑا میڈیم درجے کا سوراخ ہے تو وہاں ایک بزرگ اللہ والے تھے وہ پگڑی لگائے ہوئے ہاتھ میں تصویر کے دانے لیے ہوئے تھے اور ان سوراخوں سے آسمان سے پانی گر گر کر نیچے ٹپک رہا تھا تو اس جو ہے مسلمان نے اس اللہ والے کو پوچھا حضرت یہ برسات کیا ہے یہ سوراخ کیا ہے اور ان سوراخوں میں پانی کا نیچے گرنا کیا ہے اللہ والے نے بتایا یہ جو پانی گر رہا ہے یہ خدا کی تقدیر ہے یہ خدا کا متعین کردہ رزق ہے اور یہ سوراخ اس آدمی کی قسمت ہے کسی کا سوراخ چھوٹا ہے کسی کا سوراخ بڑا ہے کسی کا سوراخ میڈیم ہے تو حضرت نے وہ پوچھنے لگا حضرت اس کا سوراخ جتنا اسے اتنی روزی ملے گی ہاں اتنی روزی ملے گی تو پھر یہ کہنے لگا حضرت ایک کام کیجئے کہ میرا اس چھت کے اندر کون سا سوراخ ہے آپ مجھے بتا دیجئے میں آپ کو آگے بتاؤں گا دیکھیے وہ جو خنزیری بخار والا معاملہ ہے اور استقبال رمضان کا معاملہ ہے زمانے کی بے برکتی اور جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کی نحوست کا اندازہ اسی بات سے لگائے کہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں بات پوری نہیں ہوتی وقت کی برکتیں ہم سے ختم ہو چکی ہیں ہفتے دنوں میں اور دن گڈھوں میں جا رہے ہیں پہلے ہم چھوٹے تھے کرائے پر سائیکل لیتے تھے سترہ مرتبہ جا کر پوچھتے سائیکل شاپ والے سے ٹائم ہو گیا کیا ہو گیا کیا گالیاں دے کر بھیجتا ابھی آدھا گھنٹہ ہے ابھی آدھا گھنٹہ ہے لیے ہوئے ایک گھنٹے کے سائیکل کے کرایہ وہ جو ہے وہ وقت نہیں ختم ہوتا تھا اب مہینے وقت منٹ سیکنڈ بھاگ رہے بھاگ رہے ہیں ہمارے اعمال کی نحوست ہے ہمارے کردار کی نحوست ہے کہ زمانہ بے برکتی ہو چکا ہے لے کر بیٹھے تھے تین عنوان ایک آزادی کا دوسرا سوئنگ فلو کا تیسرا استقبال رمضان کا دو ادھار میں رہ گئے ایک سوئنگ فلو کا بڑی عجیب و غریب حقیقت ہے جیسے کہ آپ نے آزادی کی حقیقت کو تسلیم کیا اگر آپ نے دل اور دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر سنا ہوگا ایک نئی تاریخ نیا باپ آپ کے سامنے آیا ہوگا اور اسی طریقے سے یہ جو خنزیری بخار ہے قرآن اور حدیث نے اس کو واضح کر دیا بتا دیا یہ چیز تمہیں آنے والی ہے اگر تم ایسا دو کو دو سے جمع کرو گے تو ساڑھے تین تو نہیں ہوں گے ساڑھے چار چار تو نہیں ہوں گے چار ہی ہوں گے ہر زمانے میں وہ جاہل کرے وہ عالم کرے سوا چار نہیں ہو سکتا پونے چار نہیں ہو سکتا تو, تو جیسے دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوئنگ فلو کا کیلکولیشن قرآن نے بتا دیا حدیث نے بتا دیا قرآن اور حدیث کے آئینے میں وہ بتاؤں گا میں اور رمضان المبارک کے خصوصی انتظامات کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا جب اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت والا یہ بتا دیجیے کہ میرا سوراخ کہاں ہے تو حضرت نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا سوراخ ہے جو چھت میں سوراخ ہے تو جب اس نے دیکھا اوہ وہ میری قسمت تو بہت چھوٹی ہے تو جب اس نے دیکھا میرا سوراخ بہت چھوٹا ہے تو اس نے انگلی اس میں داخل کی اور داخل کر کر اس سوراخ کو بڑا کرنے لگا سوال یہ کیا اس نے سوراخ کو بڑا کر کر خدا کی تقدیر پر وہ غالب آ گیا کیا پانی وہاں زیادہ گر کر کیا اس کا رخ جو ہے بڑھ گیا یا اس نے خدا کی تقدیر کے اندر مداخلت کر کر اپنی تباہی کو مولا اور اپنی تباہی کو خرید لیا انشاءاللہ اس کے جواب کے ساتھ ہم اگلی جمع حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خاص طور سے آپ بھی دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بزرگان دین کی خواب کی تعبیر کو سچا فرمائے اے اللہ ان کا خون قیمتی تھا اس خون کو تو قبول فرما لے ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے اور آج جو انگریزوں کے تین اجتے ہمیں چپے چپے میں ڈس رہے ہیں مولا ان کے زہر سے ہماری حفاظت فرما لے ان کے ڈسنے سے ہماری حفاظت فرما لے امت مسلمہ کو صحیح سمجھ نصیب فرما آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین